بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوج اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں ودا دے رہے ہو اگر سچے ہو